نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب مرد اور عورت کے ختنے یعنی شرمگاہیں باہم مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو ہم نے غسل کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 608